حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے وہ صاحب اپنے باغ میں درختوں وغیرہ کو پانی دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تمہارے پاس رات کا مشکیزے میں پڑا ہوا پانی ہے تو ہمیں پلا دو ورنہ ہم بہتے پانی سے منہ لگا کر پی لیں گے انہوں نے کہا میرے پاس پانی ہے جو رات کا مشق میں رکھا ہوا ہے چنانچہ وہ صحابی چل پڑے ان کے ساتھ ہم بھی چھپر میں چلے گئے انہوں نے رات کو مشکیزے میں رکھے ہوئے پانی میں ایک بکری کا دودھ دو کر ملا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر اس انصاری صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے کو بھی اسی طرح دودھ والا پانی پیش کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو بتیس